توفیق نصیب فرمائے نام تارا جی حضرت محمد توفیل انجم راولپنڈی سے میرا تعلق ہے تو میرا یہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ تو آپ شاید نہ بیٹھ سکوں ممکن ہے آدھا پونا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ بس ہاں یہ کہ اگر بات چلتی ہے تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ سے تعلق رہے گا آنا جانا رہے گا فارغ التحصیل جی دارالعلوم فاروقیہ دھمیال کیمپ مولانا قاضی عبد الرشید صاحب مدد اللہ علی تو آ چکے تعارفی آمد ہے میری لیکن چونکہ اصول پر بات اور حجت کے حوالے سے گفتگو تھی تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ عرض کر دینا چاہیے باقی اپنی رائے کسی پر ٹھونسنا یہ بہت مشکل کام ہے اور اسی طرح حق کو قبول کرنا بھی بہت مشکل کام ہے تو جس طرح کسی کو اپنی بات منوانا مشکل ہے تو کسی کی بات ماننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے لیکن اگر انسان تعصب اور ضد و انعت کو پیچھے رکھ کر اور صحیح معنوں میں حقانیت کی تلاش میں کیا پتا کہ میں بھی ابھی آگے چل رہا ہوں شاید میں کیا ابھی مستقل دیوبندیت پر پکا ہوں یا نہیں ہوں یا شاید میں آگے مزید جانا چاہتا ہوں بہت سارے سوالات اور وہ کئی سارے جوابات رکھتے ہیں باہر کیف میں عرض یہ دیتا ہوں کہ آپ نے حجت کی بات کی قرآن اور حدیث دیکھیے حضرت قرآن اور حدیث حجت ہے اس میں کوئی شک نہیں البتہ اگر آپ تھوڑا مزید آگے چلیں تو جہاں پر آپ نے اتباع کی بات کی تو یا الدین عامن وطی اللہ وطی الرسول و الامر منکم تو الامر منکم کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے وہ الامر منکم من کم سے آپ کیا مراد لیں گے اتی اطاعت اللہ کی کرو اطاعت رسول کی کرو اور اول الامر کی بھی اطاعت کرو یہ حکم اللہ نے کیوں دیا اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے آپ نے شاید پہلا سوال ہمارا نہیں سنا ٹھیک ہے اس بنا پر آپ نے ایسی بات کہی ہے وہ میرا سوال پہلا سن لے دوبارہ سے وہ یہ تھا کہ دین کے اندر حجت اور ماخذ قرآن و حدیث ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ ہمارا موقف ہے اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور مانتے ہیں تو اس کی دلیل پیش کیجیے حجت کسی اور چیز کے دلیل نہ ہونے کی میں نے دی تھی صورت آراف کی آیت نمبر تین کے تبرضی الکم ربکم والا تبیرمندون ہی اولیاء آ قلی لما تدکاروں ٹھیک ہے اب آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے عطی اللہ و عطح الرسول و اول المری منکم کہ اول الامر کی اطاعت کا کیوں حکم دیا گیا ہے اول الامر کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اول الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی پھر سن لیں اول الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہوگی اگر اول الامر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو وہ قابل اطاعت نہیں رہے گا یعنی کہ اصل ماخذ پھر بھی آ جا کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھہریں گے یہی وجہ ہے کہ اسی آیت میں اللہ نے آگے چل کے فرمایا ہے تم شعین ان اللہ و رسول کہ اگر تمہارا کسی چیز کے درمیان باہم جھگڑا ہو جائے پھر اول الامر سے اٹھا کے دوبارہ اس کو لوٹانا ہے کہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی اصل معیار کتاب اللہ سنت رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اول الامر کی اطاعت اس وقت تک جب تک وہ کتاب و سنت کے تابع رہیں گے تو یعنی ان کی بات اول الامر کی بات حجت اور دلیل نہیں ہے ان کی اطاعت کرنے کا کہا گیا ہے ان کی بات حجت اور دلیل نہیں ہے حجت اور دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے خارج اگر اول امر کی قابل قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے خارج بات بھی اول الامر امر کی حجت و دلیل ہے ٹھیک ہے اس بات کو پھر آپ آ کے واضح کریں اور پھر اس پر دلیل دیں کہ کتاب و سنت سے خارج مخالف متضادم وہ بھی حجت اور دلیل ہے اول نمبر کون ہے اس کو رہنے دے کہ اول نمبر کون ہے پہلے یہ بات مکمل دے آپ اس قسم کے ٹیکسٹ نہ لکھیں فی الحال بات ہو رہی ہے اس کو بات ہونے دیں السلام علیکم قرآن اور حدیث کے حجیت اور حقیقت ہونے میں کوئی اشکار نہیں ہے آپ نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی کوئی حجت ہے تو میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی معیار اور حجت قرار دیا صحابہ کرام کو فائن آمنو بسلم آمن تم بھی فقد ایمان ایسا کہ جیسا صحابہ لائے تو کامیاب ہو جاؤ گے اضاقی للاحم آمین کما الناس جیسا صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جیسا قرآن نے کہا ویسا ایمان لاؤ یا جیسا حدیث میں ہے ویسا ایمان لاؤ اگر اللہ رب العزت نے ایمان میں یا اسی طرح عمل کے اندر بھی وسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین و لذین بے احسان رضی اللہ عنہم و رضو ان کہ جو صحابہ کی اتباع پیروی کرے گا وہ گویا کہ کامیاب ہوگا تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا قرآن میں ہے یا ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ حدیث میں ہے بلکہ کیا فرمایا ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو صحابہ کو حجت اور معیار خود قرآن نے قرار دے دیا اسی طرح سے کافرون دین اسلام کی ابتدائی آیت ہے اس میں آخری آیت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لکم دین حکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین تو یہاں پر دین کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف کی اور جب تک دین کی باری آئی جب دین کی باری آئی دین کی تکمیل کی باری آئی تو اللہ نے سورہ آ... فرمایا سورہ غالب معاہدہ کے اندر الوم اکمل تو لکم دین اکم کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تو وہاں پر دینی نسبت نبی کی طرف یہاں پر دین اکم کم جمع کا سیگا نسبت صحابہ کی طرف ہے تو گویا کہ جب تک دین کی ابتدا میں نبی اور انتہا میں صحابہ نہ ہو دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا جی اس بارے میں آپ صحابہ کے بارے میں حجت ہونے نہ ہونے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو اول الامر تو بڑے لمبے چوڑے تھے ان کو چھوڑ کے صحابہ تک آ گئے ہیں راہ پر لے آئے ہیں تم کو باتوں ہی باتوں میں اور کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں میں محترم آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے ٹھیک ہے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے لیکن اس کو حجت و دلیل قرار نہیں دیا اس کو حجت و دلیل قرار نہیں دیا اور پھر آپ میرا آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا انشاءاللہ میں جواب آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ اپنی اصول فقہ کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیے جو آپ کے متقدمین علماء نے لکھی ہو اصول فقہ کی تو فیل صاحب اصول فقہ کی کوئی ایک کتاب بتائیے جسے متقدمین نے تصنیف کیا ہو احناف میں سے ہی ہوں اور اس نے ماخد شریعت میں کہا ہو ماخد شریعت پانچ ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع قیاس اور اقوال صحابہ کسی ایک کا نام بتائیے یا تو آپ تقلید کو چھوڑ رہے ہیں یا تو آپ تقلید کو چھوڑ رہے ہیں اپنے آئمہ کی اور اپنے متقدمین علماء کی اور پانچواں ماخذ ایجاد کر رہے ہیں یا پھر آپ دلیل پیش کریں کہ یہ ہمارے لیے پہلے بھی حجت اور دلیل تھا اور ماخذ شریعت ہر اصول کی کتاب کے آغاز میں لکھے ہوتے ہیں کسی ایک کتاب کا نام لے کے بتائیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ماخذ شریعت پانچ ہیں آپ کی ہر کتاب میں ماخذ شریعت چار چیزوں کو قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی پہلے آپ ایسے آئیں آپ اس کتاب کا نام بتائیں اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ماخذ کے بارے میں ماخذ کے بارے میں پہلے تعین ہو جائے کہ ماخذ ہیں کیا کیا آپ نے آتے دلائل دینا شروع کر دیے ہیں آپ پہلے ماخذ بتائیں کہ میرے نزدیک فلاں فلاں فلاں ماخذ ہیں اور آپ پھر اس کی دلیل پیش کریں آئیے مائک پہ تشریف لائیے السلام علیکم و اللہ کتاب کا نام بتائیں جس میں پانچ ماخذ شریعت بتائے گئے ہوں تاکہ پتا چلے کہ آپ دیوبندی ہی ہیں السلام علیکم میرا سوال حجیت صحابہ کا اپنی جگہ پر برقرار ہے آپ نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ صحابہ کہ نہیں دوسرا آپ نے کہا کہ صحابہ کو معیار قرار دیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ معیار اور حجت میں کیا فرق ہے حجت کسے کہتے ہیں معیار کسے کہتے ہیں حجت کیا ہونا ہوتا ہے معیار کیا ہونا ہوتا ہے جہاں تک آپ نے اصولوں کی بات کی تو الحمدللہ ہمارے نزدیک قرآن حدیث اجماع امت اجماع کے اندر صحابہ موجود ہیں اجماع کے اندر اجماع امت میں صحابہ کے بھی اجماعی مسائل موجود ہیں کہ جو چلے میں بہت آگے نہیں لے کے جاتا اسی طرح قیاس شرعی وہ بھی یہ چار ہمارے اصول ہیں رفیق صاحب ہمارے چار اصول ہیں ایک کتاب اللہ دوسرا سنت رسول تیسرا اجماع امت اس میں صحابہ موجود ہیں اور چوتھا قیاس مجھے وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اجماع امت اور قیاس یہ قرآن اور حدیث کے ضمن میں ہیں ان کو جو حیثیت قرآن کی جو حیثیت حدیث کی ہے وہ حیثیت ہم ان دو اصولوں کو نہیں دیتے بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائک پہ تشریف لائیں یہ ڈاٹ دے دیے گا سب کو اس وجہ سے ایسا ہوا ہے آپ آئیں مائک پہ دوبارہ بات کریں السلام علیکم آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن و حدیث کو ہم حجت مانتے ہیں اور قیاس اور اجماع کو بھی ماخذ مانتے ہیں لیکن یہ کیا قرآن و حدیث کے تابع ہیں مستقل ماخذ نہیں یہیں سے آپ اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں بسم اللہ کریں السلام علیکم جی کیونکہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے قرآن اور حدیث قرآن ایک علم اور اس کے عملی نمونہ وہ حدیث رسول ہے کہ جس میں ہمیں قرآن کا عملی نمونہ مل جاتا ہے پھر اگر عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے عمل کے اعتبار سے تو اس عمل کے اعتبار سے بھی قرآن اور حدیث مکمل نہیں ہے نہیں ہے عمل کے اعتبار سے میری بات آپ نوٹ کرتے جائیں کہ عمل کے اعتبار سے عمل کے میدان میں قرآن اور حدیث مکمل نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آج بھی ہم قرآن اور حدیث ہی پر عمل کر کے پورے دین پہ عمل کر سکتے ہیں آپ یہ پہلے دعویٰ کریں پھر اس کے بعد اگلی بات میں وضاحت کروں گا کہ قرآن اور حدیث عمل کے اعتبار سے وہ کامل اکمل نہیں ہے وگرنہ اگر خود کو قرآن اور حدیث کے اندر بند رکھا جائے اور بند کیا جائے تو میں آپ کے بھی کئی مسائل ایسے بتا سکتا ہوں کہ جن میں آپ لوگ بھی تکلید کرتے ہیں اپنی بات میں ختم یوں کروں گا کہ قرآن اور حدیث حقیقی ماخذ ٹائم آور ہو گیا آپ آج ہاں جی السلام علیکم سوری ایک بات آپ کو بتاتے نہیں یہ ڈارٹ دی گئی تھی یہ تمام لوگوں کو دی گئی تھی اس وجہ سے آپ کو ڈاٹ دی گئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پینتالیس سیکنڈ ایکسٹرا دے دیے تھے ڈاٹ کی وجہ سے تو یہ وضاحت ضروری تھی اگین تشیل آتے ہیں رفیق تار صاحب اور آپ کا ٹائم دو منٹ ہے تشیل آئیے جناب رفیق تار صاحب السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے جو زائد باتیں کی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کا میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے وہ انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا میں دعویٰ کروں گا کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث پر عمل کر کے سارے دین پر عمل کیا جا سکتا ہے بہرحال اس وقت آپ نے یعنی کہ وہی موقف اختیار کیا ہے جو کہ اہل الحدیث کا موقف ہے کہ اصل ماخذ قرآن اور حدیث ہیں اور اجماع اور قیاس قرآن اور حدیث کے تابع ہیں یا اس کو یوں کہیے کہ اس طرح ابن حمام الحنفی نے یا دیگر علماء نے محدثین نے اور فقہا نے اس بات کو قدر تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ یعنی قرآن اور حدیث ماخد ہیں اور اجماع وہ اجماع جو قرآن اور حدیث کی کسی نس سے مستمبت مسئلہ پر ہو اجماع جو قرآن اور حدیث کی کسی نس سے مستمبت مسئلہ پر ہو وہ بھی قابل قبول ہے اور وہ قیاس جو کتاب و سنت کے اندر غیر منصوص مسئلہ کو منصوص علیہ مسئلہ پر قیاس کیا جائے وہ بھی درست ہے یعنی قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں اجماع اور قیاس بھی جب تک اجماع کے لیے اور قیاس کے لیے قرآن اور حدیث موجود نہیں ہوگا تو وہ بھی کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے ٹھیک ہے یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے اس اجمال کو محدثین نے متقدمین نے فقہا نے علماء نے بیان کیا ہے یعنی اصل ماخذ قرآن اور حدیث اور اجماع اور جو قیاس ہیں یہ قرآن اور حدیث سے استمبات و استخراج کرنے کا طریقہ ہے قیاس جس طرح دلالت الناس اشارت النا سے استخراج استعمال ہوتا ہے ایسے قیاس بھی ایک یعنی کہ استخراج کرنے کا طریقہ کار ہے اور جو اجماع ہے وہ جو کتاب و سنت کی نس میں نس میں سے کتاب و سنت کی نس سے مستمبت کسی مسئلہ پر علماء امت جمع ہو جائیں گے تو وہ اجماع ہوگا اگر یہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ مائک پہ آئیں تشریف لائیں اور بتا دیجئے کہ میرا مدعا یہی ہے آئیں السلام علیکم وعلیکم السلام چلے جی کم از کم اجماع اور قیاس کا نام تو آ ہی گیا اور آپ نے کچھ نہ کچھ بات تسلیم کر ہی لی میری عرض اور مدعا بھی یہی تھا کہ حضرت قرآن اور حدیث تو مستقل دلائل ہیں ہی اگر اس میں دیکھا جائے پھر مستقل دلیل قرآن بنتی ہے حدیث نے بھی قرآن ہی کی تشریح کی ہے پھر آگے اجماع بھی قرآن و حدیث ہی کی تشریح کا نام ہے اور قیاس بھی اسی ہی کی تشریح کا نام ہے اگر یہ بات آپ مانگتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ہم پہ اشکال کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ پھر آپ اب جب ہم چار اصول ہوں اصول جب چار کہا تو آپ کو شرس پہ اعتراض ہے کہ ہم نے اجماع امت اور قیاس کو مستقل اصول بنا لیا تو صرف نام لینے سے مستقل اصول نہیں بنتا بلکہ وہ صرف اسی کے ذمن میں جیسے میں نے بات کی وضاحت کر دی تھی میں نے بات کی وضاحت کر دی تھی کہ مستقل تو انشاءاللہ ہمارے پاس قرآن ہی ہے بس مستقل جسے آپ کہہ لیں اور ہاں، قرآن کے بعد پھر اس کی تشریح توضیع جو کی وہ حدیث نے کی تو اسی بنیاد پر پھر حدیث کو بھی مانا گیا پھر اسی طرح قرآن اور حدیث کی بھی کئی ساری باتیں ایسی تھیں جو ابہام میں تھی مبہم تھی کا شکار تھی وضاحت نہیں تھی تو صحابہ کرام نے ان چیزوں کو مزید واضح کر دیا پھر اسی طرح صحابہ کرام کے بعد بھی چونکہ دین نے قیامت تک رہنا تھا ہر دور میں ہر حالات میں مختلف مسائل مختلف عنوانات سامنے آتے رہتے ہیں اگر ہم لوگ خود کو قرآن و حدیث ہی کے اندر بند کر دیتے ہیں پھر ہمارا دین پہ چلنا ایسے ناممکن ہے جسے رات کو کوئی سورج ہونے کا دعویٰ کر دے کہ میں رات کو سورج کی روشنی دکھاؤں گا تو جیسے اس کا یہ دعویٰ بالکل بیکار ہے اسی طرح یہ کہنا قرآن حدیث ہے ہی صرف کہ دین اور عمل ہے ہی صرف قرآن و حدیث میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی دعویٰ بالکل اسی کے مترادف ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی وضاحت کرنے کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم دیکھیے میرے محترم توفیل صاحب یہ جو بات آپ نے کہی ہے واللہ سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو یعنی کہ ایک بڑا اشکال تھا وہ رفع ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ بھی اصل ماخذ قرآن اور حدیث یعنی مختصر لفظوں میں جسے آپ یوں کہیں کہ وہی الہی کو مانتے ہیں ٹھیک ہے تو جب جس اجماع پر یا جس قیاس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہوگی وہ آپ نہیں مانیں گے یہی نتیجہ نکلے گا نا ذرا ٹیکسٹ میں لکھ کے بتا دیں مختصراً کہ جس اجماع یا جس قیاس پر قرآن و حدیث کی دلیل موجود نہیں ہوگی آپ اس کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے تاکہ میں اگلی بات کروں چاہتے تو آپ مائک پہ آ جائیں مائک پہ آ کے بتا دیں السلام علیکم دیکھیے جی یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ جس اجماع اور قیاس کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کا مخالف ہے اجماع وہی قابل اعتبار ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اصولوں کے اعتبار سے اس لیے کہ قرآن نے جزیات کا علم نہیں دیا نہ احادیث کے اندر تمام جزیات کا علم ہے البتہ بعد میں پیش آنے والے مسائل کے اندر جیسے آپ نے پہلے کہا تھا نا فین تنازع تم شی عمل فرد اللہ و رسول اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر تم اللہ ادھر لوٹاؤ تو بتائیں کہ اردو کا یہ خطاب کس کو ہے ہر عام آدمی کو اس کا اختیار ہے یا خالی مشتحد کو اس کا اختیار ہے کہ وہ نئے پیش آمدہ مسائل میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرے اور انہی سے اصول مستمت کر کے انہی کی بنیاد پہ مسئلہ حل کرے تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کوئی بھی اجماع اور قیاس وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہو اگر کوئی اجماع سراہتن قرآن و حدیث کے مخالف ہے یا اسی طرح کوئی قیاس قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو پھر وہ ناقابل اعتبار ہے ہر وہ اجماع جو سراہتن ظاہر جس اعتبار سے بھی آپ اس کو کہیں قرآن اور حدیث سے متصادم ہو جائے وہ اجماع باطل اسی طرح وہ قیاس کہ جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو جائے وہ بھی باطل جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ نے بات بہت مختصر لفظوں میں آخر میں آ کے خیر واضح کر ہی دی ہے کہ یعنی کہ اگر کوئی ایسا بات ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کی نس کے اگر خلاف آ جائے یا جس طرح آپ تو خیر ماشاء اللہ جانتے ہیں مراتب ہیں کہ اگر عبارت النس کی بات وہ مخالف آ جائے اشارت النس کے تو اشارے پر عبارت کو ترجیح ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ حاضل کے عاصم ترتیب یعنی کہ جو اوپر والا جو اصول ہے اگر وہ لاگو ہو نیچے والے اصول کے خلاف تو نیچے والا باطل ہو جاتا ہے یعنی کہ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر اجماع یا قیاس ہو جائے فرد محال ہی آپ اس کو سمجھ لیں تو وہ باطل ہو جائے گا ٹھیک ہے قرآن اور حدیث ہی اصل ماخذ ہیں اجماع اور قیاس ان کو آپ دوسرے لفظوں میں ذیلی ماخذ کہہ لیں ٹھیک ہے تو چلو یہ تو بات ہمارے درمیان طے ہو گئی کہ آپ اگر قیاس پیش کریں گے تو اس قیاس کے لیے بھی کیا ہوگا دلیل قرآن اور حدیث کی ہوگی اور اگر اجماع پیش کریں گے تو اجماع کے لیے بھی ایک تو اس اجماع کا ثبوت نمبر دو اس اجماع کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہوں گی اور قرآن اور حدیث تو خود قرآن اور حدیث ہی ہیں یہ ہمارے درمیان اصول ہو گئے طے فلی اللہ الحمد اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف تو آپ بتائیے کہ آپ کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے پہلے بھائی تو جو آپ کے آئے تھے دیوبندی بھائی وہ صورت فاتحہ خلف الامام اس سے پہلے آزان اور اقامت کا جو طریقہ کار رائج ہے یعنی کہ اکہری آزان کہہ کر دوہری اقامت کہی جاتی ہے اس موضوع پر کچھ دیر بات ہوتی رہی اس کے بعد پھر وہ نماز کی طرف آ گئے تو اب آپ بتا آپ موضوع کا تعین کر دیں اسی آزان والے موضوع پہ میرے خیال میں پہلے بات ہو جائے کہ اکہری آزان دوہری اقامت یہ کس صدی سے ثابت ہے یا فاتحہ پر کرنا چاہتے ہیں تو چلو اس پہ بھی کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے آپ آ کے اب موضوع طے کر لیں کیونکہ ہمارے درمیان کیا کہتے ہیں اسے اصول طے ہو چکے ہیں آئیے تشریف لائیے السلام علیکم جی بالکل آپ نے اپنا اصول قرآن اور حدیث کو بتایا اور میں نے اپنا اصول قرآن اور حدیث اور اسی کی روشنی میں اسی کیوں کہ حضرت تو اس میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نہ تو میں کوئی آپ سمجھنے کے مناظر ہوں ہاں یہ ہے کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے جو اللہ تعالیٰ نے ذہن کھولا اور شرح صدر کیا اس کے سلسلے میں آپ سے بات ہوگی تو اس میں دیکھیں اذان ہے یا فاتحہ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ زہرہ عبادات کے اندر سب سے اہم اور افضل عبادت وہ نماز کی ہے تو اب ظاہر ہے نماز کے ہی لیے اذان بھی ہوتی ہے نماز ہی کے اندر فاتحہ بھی آتی ہے اور اکاری دوری جو بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں وہ اسی نماز ہی کے دمن میں تو ہم اگر نماز کے حوالے سے یہ بات واضح کر دیں کہ نماز کے حوالے سے آپ یہ وضاحت کرتے جیسے آپ نے کہا کہ ہم قرآن اور حدیث ہی کو مانگتے ہیں تو جیسے ابھی لکھا نا کہ آپ نے کہ قرآن حدیث کے ماتحت اجماع قیاس وغیرہ سب کو ہم مانتے ہیں یہ تو ہماری ہی بات آپ نقل کر دی وغیرہ آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں اپنے بڑوں کو تو وہ اجماع اور قیاس کی طرف تو بالکل آنا ہی نہیں چاہتے وہ اہل حدیث کے دو اصول فرمان خدا فرمان رسول اس سے ہٹ کر وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تو نماز کے حوالے سے میں صرف یہ اتنا آپ سے گزارش کروں گا کہ تہارت سے لے کر صرف دعویٰ باقی دلائل کو نوٹ کے تفصیلی موضوع اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی اذان بھی آئے گی تو اذان کے اذان سے پہلے بھی تہارت چاہیے جو تہارت سے کر سے کر اور سلام پھیرنے تک جتنا بھی نماز ہے جتنے بھی اس کے احکامات ہیں احکامات سے مراد نماز کے فرائض نماز کے واجبات نماز کے سنن نماز کے مقروحات اور نماز کے مفسدات ان تمام کی تفصیل اگر آپ قرآن اور حدیث کے اندر دکھا دیں تو ہمارے پر آپ کا یہ احسان ہوگا تاکہ ہم بھی پھر اسی روشنی کے تحت آ جائیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں کو مناظرے کے لیے نہیں آیا بلکہ سچی بات بتاؤں واضح کرتا چلو اس روم میں شاید ایک پہلے بھی آنا ہوا ہے میرا غالباً آنا ہوا ہے اس وقت بھی میری غالباً وہ کوئی حافظ صاحب تھے آپ ان کو جانتے ہوں گے اگر وہ نام بدل کے ہیں تو تب بھی ان کو پتا ہوگا ان سے میری بات ہوئی تھی حافظ صاحب سے تو ہم ابھی آگے دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ہمیں اس نماز کے سلسلے میں مطمئن کر دیتے ہیں بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس میں اجماع اور قیاس درک اجماع اور قیاس آپ مانتے نہیں مانتے کیسے مانتے شروع میں تو آپ بالکل ہی قائل نہیں تھے تو آہستہ آہستہ آپ اجماع اور کے آج تک تو آ ہی گئے وہ الگ بات کہ انشاءاللہ شاء آگے بھی سارے مسائل میں آپ آ ہی جائیں گے ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ آپ کیا تمام فرائض واجبات سنن مستحبات مقروحات مفسدات آپ ثابت کر کے دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث سے السلام علیکم و اللہ پہلے تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں آپ یہ کہہ آئے ہیں کہ اصل ماخذ دو ہی ہیں قرآن اور حدیث ٹھیک ہے اور اجماع اور قیاس اس کے تابع یا ذیلی ماخذ ہیں ٹھیک ہے یہی بات جب ہم کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث کے دو اصول عطی اللہ رسول تو اس سے بھی یہی مراد ہوتا ہے کہ ماخذ شریعت کے دو ہی ہیں جو اجماع ہے وہ قرآن اور حدیث کا محتاج ہے جو قیاس ہے وہ بھی آخر کسی دلیل پر ہی قیاس کیا جائے گا نا قرآن اور حدیث کا ہی محتاج ہے وہ بھی تو لہذا اصل پھر بھی قرآن اور حدیث ہی رہے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں حدیث کے دو اصول عطی اللہ عطی الرسول کتاب اور سنت ٹھیک ہے جی تو اجماع کے وجود سے یا قیاس کا جو طریقہ ہم قیاس کو کہتے ہیں یہ طریقہ استعمال ہے ماخذ نہیں ہے طریقہ استعمال ہے استعمال کرنے کا طریقہ ہے تو اس سے ہم مفر نہیں ہے اس سے اور اس کا انکار نہیں کرتے آپ ارشاد الفول دیکھ لیں امام شوقانی رحمہ اللہ کی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اجماع اور قیاس کی بحثیں کی ہیں ٹھیک ہے اسے آپ کو تشفی ہو سکتی ہے اور پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ کیا کہتے تھے کیونکہ صاحب الداری ادرا بھی معافی ہی باقی رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ تہارت سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے تمام تر فرائض واجبات مفسدات وغیرہ وغیرہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے ٹھیک ہے قرآن اور حدیث سے وضو کا مکمل طریقہ نماز کا مکمل طریقہ وہ قرآن اور مرفوع احادیث سے ہی ثابت کیا جائے گا لہذا اب آپ بتا دیں کہ آپ اب میری تقریر سننا چاہتے ہیں جس میں میں مکمل نماز کے اور وضو کے دلائل دوں غسل کے طہارت کے نواقع وغیرہ وہ سارا کچھ بتاؤں یا پھر آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ سارا کچھ بتاؤں تو میرے خیال میں ایک ہی مجلس میں یہ ساری باتیں ہونا ممکن نہیں ہے آج صرف تہارت کے موضوع پر بات کر لیتے ہیں کل پھر دوبارہ آپ آ جائیے گا آپ جو کہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کر کے دکھائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوال کریں ٹھیک ہے آپ سوال کریں پوچھیں کہ یہ مسئلہ اس کا حل کیا ہے قرآن اور حدیث سے آپ بتا دیں تو وہ کرنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تیار ہیں کہ آپ سوال کریں تو اس کا انشاءاللہ ہم فی الفور آپ کو جواب دیں گے قرآن کی آیت پڑھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل یا فرمان ذکر کر کے تشریف لائیے السلام علیکم وضاحت کیجئے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے السلام علیکم ایک یہ وضاحت جی فرما دیجیے گا کہ چونکہ نماز میں بعض چیزیں فرائض کے اعتبار سے اسی طرح واجبات اور سنن مستحبات کے اسی اعتبار سے آپ مسائل کو واضح کریں گے کہ فرائض نماز کے ہیں اور اسی طرح سنن واجبات مستحبات مقروحات اس الگ الگ آپ اس کے انشاء لے کے چلیں گے تاکہ پھر اس پر کوئی بات آگے چل سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی جس طرح کہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں ہم مجتہد ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو آپ پر روزے روشن کی طرح آیا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ اور نعرہ بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم قرآن اور حدیث سے نماز کے مسائل سارے کے سارے بتائیں گے اس کا درجہ متعین کرنا کہ یہ واجب ہے یہ نفل ہے یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے یہ مکرو ہے ٹھیک ہے یہ اس کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ بعد کے دور میں شروع ہوا یہ مجتہدین نے کیا ہے یہ کام اور انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں گے بتائیں گے کہ یہ مکرو ہے یہ سنت ہے یہ فرض و واجب ہے یہ سارا کچھ بتائیں گے اور دلائل دے کے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دلائل دیں گے قرآن کی عید پڑھیں گے مثال کے طور پہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے نا لیکن اگر کرینہ صارفہ آ جائے تو مستحب بن جاتا ہے آپ ماشاءاللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس بات کو تو اب اگر ہم کہیں گے کہ یہ کام مستحب ہے تو اس کے بارے میں ہم دلیل دیں گے ایسی جو اس کے مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہوگی اگر ہم کسی چیز کو واجب کہیں گے تو اس کے واجب ہونے کی دلیل دیں گے کسی کو مکرو کہیں گے گے تو اس کے مکرو ہونے کی دلیل دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا کہ ایک چیز کو آپ واجب سمجھتے ہوں ہم نہ سمجھتے ہوں ایک چیز کو آپ مکرو سمجھتے ہوں ہم نہ سمجھتے ہوں مکرو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ فوکہ کے مابین اختلاف مشتین کے درمیان چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنی بہرحال جو بھی اس کو قرار دیں گے جو بھی اس کی درجہ بندی کریں گے اس کی دلیل دیں گے انشاءاللہ قرآن کی آیت پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حدیث پڑھ کے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے بات کلیئر ہو چکی ہوگی تشریف لائیے السلام علیکم چلیے تو چلے آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ نے کہا کہ ہم مجتہد ہیں تو مجتہد کے اندر جو شرائط اشتہاد کا اعتبار ہے بلکہ اگر اس مسئلے کو یوں لیا جائے کہ آپ چونکہ فرما رہے ہیں کہ ہم فرض اور واجب سنن مقروض کیٹیگری واضح کریں گے تو اس میں پھر ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ فرض ہوتا کیا ہے واجب کہتے کسے ہیں مکرو کس چیز کا نام ہے کس کس بنیاد پر فرض فرض بنتا ہے واجب واجب بنتا ہے کبھی جا کر تو اب بسالے کی چیز کو آپ کہہ رہے ہیں چیز فرض ہے اب ہمیں کیا پتا فرض کیا ہوتا ہے تو پہلے فرض کی وضاحت کرنی پڑے گی اسی طرح واجب ہے جی واجب کہتے کس سے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی یہ مکرو ہے تو مکرو کہتے کس سے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی تو ان ساری جو باتیں اور وضاحتیں ہیں تو کیا یہ بھی اس میں زیر باس آ جائیں گی کہ آپ مثال بتائیں گے بھائی یہ فرض ہے پھر آپ بتائیں کہ فرض ہوتا کیا فرض کہتے کسے قرآن حدیث اجماع اور قیاس کی روشنی میں آپ یہ واضح فرما دیں گے کہ جیسے آپ نے پھر بتایا کہ الامر للوجوب امر وجوب کے لیے آتا ہے یہ بھی اصول فقہ کا ضابطہ ہے نہ قرآن کا نہ حدیث کا تو اس پر بھی آپ اس کو لے رہے ہیں پتہ نہیں کس بنیاد پہ لے رہے ہیں اس کو بھی واضح کر دیں کہ آپ جو اصول فقہ کے قاعدے آپ لے رہے ہیں اس طرح آپ نے عبارت النس اشارت النس کی بات کی تو عبارت النس اشارت النس نہ قرآن کا مسئلہ نہ حدیث کا مسئلہ تو ان کی تعریفیں ذرا پوچھنی پڑیں گی بھائی شرط اُنہ سوتا کیا ہے عبارت ان سوتی کیا چیز ہے جب یہ بات سامنے آئے گی تبھی جا کے شرط النس عبارت النس واضح ہوگا ایسے ہی فرض واجب ان کی تعریفیں جو ہوں گی کیا ان پر بھی آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ انشاءاللہ یہ سارے کچھ پر ہم روشنی ڈالیں گے جس کو ہم فرض کہیں گے اس کی بھی دلیل قرآن و حدیث سے دیں گے اور فرض کی تعریف اور اس کی تحدید جو ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے کریں گے ٹھیک ہے جو میں نے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اس کی دلیل نبی اسلام کا فرمان ہے لو کل تو نام لا واجبات یہ دلیل ہے ٹھیک ہے اور بہرحال یہ فی الحال اصول کی یعنی کہ مجلس نہیں ہے اگر آپ اس کو اصول کے دلائل کی مجلس رکھنا چاہتے ہیں آئیے سرائے عام ہے سلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے ہم انشاءاللہ جن اصول کو اصول مانتے ہیں ان اصولوں کو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں فقہ کے بھی تمام اصول حدیث کے بھی تمام اصول حدیث کو قبول اور رد کرنے کے تمام تر قوانین ہم قرآن مجید سے استعمال کرتے ہیں احادیث نبویہ سے استعمال کرتے ہیں اور اسی لیے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ اگر ہمارے اصولوں کی آپ نے دلیلیں دیکھنی ہوں دلیلیں دینی ہوں دیکھنی ہوں تو آپ ارشاد الفہول کا مطالعہ فرما لیجئے امام شکانی نے اس میں سارے اصولوں کی دلیلیں دی ہیں اور اصولوں کو کتاب و سنت کی کسوٹی اور معیار پر پرکھا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اگر آپ ہم سے مانگیں گے تو ابھی اسی مجلس میں بیٹھے بٹھائے آپ جو اصول ہم جس کو اصول کہیں گے اس اصول کی دلیل دیں گے آپ کو کہ اس اصول کی یہ دلیل ہے انشاءاللہ ہم اصول کو تولنا اصولوں کو بنانا اور اصولوں کو کتاب و سنت سے استخراج اور استعمال کرنا بھی جانتے ہیں آخر اللہ نے ہمیں اشتہاد کا ملکہ دیا ہے انشاء اللہ تعالی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری باتیں ہوں گی لیکن آپ پہلے ایک چیز تعین کر لیں تو میرے خیال میں جو ہے مسئلہ اگر اختلافی بات پہ رہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے وہ تو مشترک ہی ہے اس کو چھوڑ دیں جس طرح اصولوں پر ہم اور آپ مشترک ہو گئے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اب اس پہ الجھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی اصول پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا استمباد کے جو قوانین ہیں یا جو لغت کے قوانین ہیں جس طرح اشارت و ناس نس وغیرہ یہ لغوی قوانین ان کو کہلاتے ہیں تو اگر ان میں سے کسی بات پر آپ کا اور ہمارا اختلاف ہو گیا کہ اس کو نہیں اس کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بارے میں پھر ہم انشاءاللہ دلیل دیں گے تو اگر وہ متفق علیہ ہی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ لغت کے بارے میں جو اصول اور قوانین ہیں وہ سارے کے سارے متفق علیہ ہی ہیں احناف کے درمیان بھی شواف مالک اور تمام جمہور علماء کے درمیان وہ متفق علیہ ہیں تو اگر اس کی دلیلیں آپ چاہتے ہیں کہ دلیلیں پوچھیں انشاءاللہ دلیلیں دیں گے دلیل دینے سے مفار نہیں ہمیں انشاءاللہ دلیل دینے کے لیے ہر لمحہ ہر لحظہ بے کس چوکس اور ہوشیار و تیار رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اتنا ملکہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ آئیں اپنے اصل موضوع کی طرف اور بتائیے کہ آپ کو تین کاموں میں سے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ نے تہارت سے لے کر سلام پھیرنے تک کے دلائل ہم سے مانگے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث سے پیش کیجیے تو کیا میں وہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل مکمل وضو کرنے کا طریقہ کار وضو کے نواقض پھر اسی طرح غسل وغیرہ وغیرہ وہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں جس طرح ایک تقریر کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس پر آپ اعتراض کریں گے یا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ اس مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے آپ وہ پیش کیجئے میں آپ کو اسی مسئلے کا حل قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا قرآن کی عید پڑھ کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے استعمال کر کے اور استعمال کا طریقہ کار بھی ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا کیسے ہے اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ دو بدو گفتگو ہو جائے جو میں یعنی کہ بات کہوں گا اس پر دلیل دوں اور آپ پھر اس پر تنقید کریں رد کریں ایسا کرنا تو ایسا کر لیں تینوں کاموں میں سے جس کو آپ چاہتے ہیں اپنانا تو شریف لائیے بتائیے اسی کو اپنا لیتے ہیں اور انہیں خطوات پر آگے چلتے ہیں اور اگر وقت میرے خیال میں آپ کا بھی کافی سارا ہو گیا کیونکہ آپ نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا تو اتنا وقت تو بیت چکا ہے اگر آج آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی آ جائیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب تشریف لائیں آپ وقت کا بھی خیال رکھیں اپنے کا تو انشاءاللہ تعالی اللہ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی السلام علیکم وعلیکم السلام جی حضرت آپ نے فرمایا کہ ہم تو مستحد ہیں خود اشتہاد کرتے ہیں تو ظاہر جو سنن فرائض واجبات نواب یہ چیزیں بھی زیر باس آئیں گی تو آیا کہ وہ آپ کے اپنے اصول ہوں گے آپ کے ذاتی اپنے اصول یا پھر آپ کسی کے اصول کو لے کر نقل کریں گے اگر تو آپ کے ذاتی اپنے اصول ہیں پھر تو بات اشتہاد کے سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر آپ کسی کے اصول کو لے کر یہاں پر اپنے اوپر اپنے نظریے سے پیش کریں گے تو پھر اشتہاد تو باقی نہ رہا بلکہ تقلید بن جائے گی تو یہ واضح کر دیں کہ جو اصول اور اس طریقے استعمال اور جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنے ہی مرتب اور اپنے ہی طرف سے نکالے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر کریں گے یا کسی کے اصول لے کر آپ ہم آپ کے اپنی جماعت کے آپ نے کہا کہ ہم سب مجتہد ہیں آپ نے یہ کہا جب سب مجتہد ہیں تو کسی مجتہد پر کسی کی تقریب واجب نہیں ہوتی جب آپ خود مشتحد ہیں تو لہٰذا آپ یہ بتائیں کہ وہ اصول آپ کے اپنے ذاتی مرتب کرنا ہے ہیں یا کسی کے لے کر آپ اس پر باس کریں گے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا کیا آپ نے اس امر کی وضاحت طلب کر کے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اجمائیں تو ان تینوں نے بہت سارے ایسے اصول ہیں جن کو تینوں نے قبول کیا ہے ٹھیک ہے اور تینوں نے ایک دوسرے کے حوالے بھی دیے ہیں تو جو مجتہد ہوتا ہے مجتہد ہوتا ہے وہ اگر اس سے پہلے کسی آدمی نے کوئی اصول ودا کیا ہے یا کوئی بات کہی ہے تو اس کو اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں مانتا بلکہ کتاب و سنت کے اوپر اس کو تولتا ہے اگر اس کا وہ قول کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اس کو سارا پہ رکھتا ہے اور اس کو اجتہاد و تقلید کے میدان میں اس مجتہد کا اپنا قول کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی ان شاء اللہ تعالی جو بھی اصول میں اپناؤں گا وہ سارے کے سارے اصول میں قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مستمبت کروں گا اور وہ ایسے اصول ہوں گے کہ جس کو صرف میں اکیلا ہی استعمال نہیں کر رہا بلکہ امت کے پہلے لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے اور اسی کو اجماع کا نام آپ دیتے ہیں اگر ایک آدمی بات کہے اور باقی سارے اسی کی بات کو مانتے جائیں تو وہ تقلید ہوتی ہے اور اگر مختلف مجتہدین متفقہ طور پر ایک اصول یا ایک مسئلہ پر یعنی کہ رائے دیں تو اس کا نام اجماع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح دیگر مجتہدین نے اصول اور قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں اور ان کے آپس میں ملتے جلتے ہیں ایک ہی اصول پر جس مثال کے طور پر امر وجوب کے لیے ہے اس بات پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ اس پر اجماع ہے سب سے پہلے اصول فقہ کے مدون امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے اصول فقہ لکھا اب انہوں نے اگر اس کو واجب قرار دیا مثلا اگر انہوں نے واجب قرار دیا اور بعد والوں نے بھی واجب کہا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان سب نے امام شافی کی تقلید کی ہے نہیں بلکہ آپ کہیں گے کہ اس مجتہد نے بھی امر کو وجوب کے لیے کہا ہے اس نے بھی امر کو وجوب کے لیے کہا ہے فلاں مجتہد نے بھی امر کو وجوب کے لیے کہا ہے لہذا امر کے وجوب ہونے وجوب کے لیے ہونے پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے ایسا ہی کہیں گے نا آپ فیض صاحب امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کہ مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کتاب و سنت سے مسائل کا استخراج و استعمال کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے اصولوں کو ڈائریکٹلی کتاب و سنت کی دلیل کی روشنی میں نکالیں گے دلیل کی روشنی میں مانیں گے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اصول اور قواعد و ضوابط پیش کر رہے ہیں ان میں سے اکثر پر بلکہ یوں سمجھے کہ سب پر ہی چند ایک کے علاوہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے امت کا اجماع اور اتفاق ہے ان تمام تر مسائل پر ان تمام تر اصول اور قوانین پر اور ہم ان کو اس اصول کو مان رہے ہیں کسی امام کے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس اصول کو مان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے تو آپ اس اس اصول کی ہم سے دلیل مانگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اصول کو ہم نے کیوں مانا ہے کیونکہ آپ مقلد ہیں مقلد کی دلیل نہ کتاب ہوتی ہے نہ سنت ہوتی ہے مقلد کا دلیل قول المجتحد مقلد کا دلیل قول ہوتا ہے امام کا مجتہد کا قول ہوتا ہے جبکہ مشتحد کا کی جو دلیل ہوتی ہے وہ کتاب اللہ ہوتی ہے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کی دلیل دیں گے آئیے تشریف لائیے السلام علیکم آپ نے فرمایا کہ ہم جو بھی اصول یا بات ہوگی اس کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں تو اس پیش کرنے کا پیمانہ اور معیار کیا ہے آپ کے نزدیک وہ بھی آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بات کوئی بھی اصول یا جو بھی چیز آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو اس پیش کرنا آپ کا آپ کیسے اس کو پرکھتے ہیں کیسے تولتے ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث میں جیسے رف الدین کرنے کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں رف الدین نہ کرنے کا ذکر ہے تو ابھی ظاہر حدیثیں دونوں موجود ہیں ایسے ہی فاتحہ پڑھنی ہے یہ بھی حدیث ہے فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی یہ بھی حدیث ہے تو آپ کس اصول کس معیار اور کس بنیاد پر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ یہ حدیث ہم لیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے چھوڑا تو کیوں چھوڑا کس بنیاد پہ چھوڑا اس کو لیا تو کیوں لیا کس بنیاد پہ لیا ایک بات تو یہ کہ آپ اپنا معیار اور پیمانہ جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی اصول کو قرآن یا حدیث کا مستند اصول کہہ سکیں گے وہ واضح کر دیجئے دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم ہر مسئلے کے اندر دلیل کوئی بھی چیز آپ نے کہی میں اب ذرا تفصیل گفتگو کا موقع تو ہے بھی نہیں وقت میرا ہی مختصر ہے تو میں جزیات کے طور پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مثال کے طور پر جب تاکہ مجھے چونکہ ابھی تک اصول چل رہے تھے تاکہ کوئی ایک بات آپ واضح بھی کر دیں مثال کے طور پر اب تقبیر تحریمہ جو مقتدی ہے تقبیر تحریمہ آہستہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں تاکہ مجھے واضح ہو جائے کہ آپ کا طریقہ استدلال استعمال کیا ہوگا تاکہ اس کے مطابق پھر آئندہ گفتگو ہو تو اسی کے حوالے سے ہو کہ مثال مقتدی کا تقبیر تحریمہ آہستہ کہنا اس پر آپ کے پاس قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیا ہے جی دو باتیں کہ ایک معیار واضح کر دیں آپ اپنا کہ کس معیار اور کس بنیاد پر آپ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور دوسری بات کہ مقتدی تقبیر تحریمہ آہستہ کہتا ہے امام اونچی کہتا ہے امام تو اونچی کہتا ہے مقتدی جو آہستہ کہتا ہے وہ کیوں کہتا ہے آہستہ اس کے حوالے سے قرآن و حدیث آپ کے کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا کہ رفری دین کرنے کی حدیث بھی موجود ہے نہ کرنے کی بھی موجود ہے فاتحہ پیچھے پڑھنے کی بھی امام کے اور نہ پڑھنے کے بھی دونوں موجود ہے دونوں میں سے کس حدیث کو آپ لیں گے اور کس کو نہیں لیں گے تو اس کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی قبول اور رد کرنے کے جتنے بھی قوانین اور اصول ہیں وہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لیتے ہیں اور اس اصول کی روشنی میں جو احادیث سامنے آتی ہیں اس سے سارا دین اپنا لیتے ہیں حدیث کے قبول اور رد کرنے کے لیے قرآن مجید میں اصول موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان جا فاسقم بھی نبا ان ان جا اگر آئے تمہارے پاس اس لفظ سے ہم نے نکالی ہے اتصال سند کی شرط کہ سند اگر روایت کی متصل ہوگی تو لیں گے نہیں ہوگی تو نہیں لیں گے پھر لفظ آیا ہے فاسقن یعنی اگر فاسق راوی خبر لے کے آئے گا تو وہ قبول نہیں کرنی اس کی تحقیق کرنی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے موافق کچھ اور موجود ہے یا نہیں اگر ہوگی تو حسن لی غیری ہی یا صحیح لی غیری ہی بن جائے گی وغیرہ مردود ہوگی ان جاقم فاسقن لفظ فاسق سے اس کا دلیل خطاب جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ نکلا کہ اگر عادل خبر لے کے آئے گا تو اس کو مان لیں گے بی نابا ان خبر لے کے آئے لفظ نبا یعنی خبر سے یہ پتا چلا کہ اس کا حافظہ درست ہونا چاہیے حافظہ مضبوط ہوگا تو وہ خبر لائے گا اگر حافظہ مضبوط نہیں ہوگا تو خبر بھول جائے گا لفظ نبا سے ہم نے اس کا تام و ضبط یا خفیف و ضبط یعنی وجود ضبط کی شرط ہم نے لفظ نبا سے نکالی ہے فتح بینو سے نکالی ہے غیر معلل ولا شازن کہ وہ معلل اور شاز نہ ہو یعنی کہ یہ ہمارا حدیث کو پرکھنے کا اصول ہے کہ حدیث وہ قبول ہوگی جس کی سند متصل ہو رابی اس کا سکہ ہو سکھا سے مراد یعنی عادل اور ضابط ہو اور اس کی سند معلل اور نہ ہو یہ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت سے اصول لیا ہے اور اس اصول پر ہم دونوں حدیثوں کو پرکھیں گے کرنے والی بھی اور نہ کرنے والی بھی تو جب ہم پرکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ سامنے نکل آتا ہے کہ قرآن کے اس اصول کے مطابق رف الدین نہ کرنے والی ایک روایت بھی نہیں ہے اچھا دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ امام کے بلند آواز سے تقبیر تحریمہ کہنے کی دلیل تو موجود ہے لیکن مقتدی جو تکبیر تحریمہ کہتا ہے سرن اس کی کیا دلیل ہے مقتدی کے سرن تقبیر تحریمہ کہنے کی آپ نے دلیل مانگی ہے کہ قرآن اور حدیث سے پیش کیجیے وہ بھی الحمد قرآن مجید فرقان حمید ہی کے اندر ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں وزقر ربا کا فی نفسی نفسیکا تذر خیفا والآصال کہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرو اور جب بھی ذکر کرنا ہے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ذکر کرنے کا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو وزقر ربا کا فی نفسی کا دل کے اندر آج دین کے ساری کے ساتھ خیفاتن اللہ سے ڈرتے ہوئے اور فی نفسی کا کی تشریح اگلے لفظ نے کی ہے دون الجہری من القول اونچی آواز نکالے بغیر یعنی دل میں بندہ ذکر کرے اونچی آواز نکالے بغیر ذکر کرے یہ ہے ایک عمو اصول اور قاعدہ اور ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہیں آپ جانتے ہیں کہ عموماً کلی قاعدہ بیان کیا جاتا ہے اور جو اس کے استثناءات ہوتے ہیں وہ بوقت ضرورت بیان کیے جاتے ہیں جس طرح کے اصول پوری دنیا کے اندر مسلمہ ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتا یہ کلی قاعدہ ہے لیکن کچھ صورتیں اس سے مستثنا بھی ہیں جیسے الم ترا الذین خرجوا من دیارهم هم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون او كالذي مر على قريه وهي خاويه اور اس سے اگلی والی آیت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کا وقت یعنی کہ کلی اصول کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ دنیا میں نہیں آتا لیکن یہ کچھ چیزیں مستثنا ہیں تو کلی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب بھی ذکر کیا جائے گا نمبر ایک خفیہ تن کیا جائے خیفا تن کیا جائے گا نمبر دو تضر کیا جائے گا نمبر تین فی نفسی ہی دل کے اندر کیا جائے گا اونچی آواز نکالے بغیر کیا جائے گا تو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے واجب ہے مقتدیوں پر کہ وہ مقتدی سرن تکبیر کہیں تکبیر تحریمہ کہیں امام کے پیچھے کراط کریں جو بھی کریں وہ سرن کریں رکو کی تسبیحات کہیں سیدے کی تسبیحات کہیں قوم جلسے تشہد کی تسبیحات تسبیحات کریں اذکار پڑھیں وہ سب سرن کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دون الجہر من القول اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ دلیل ہے مقتدی کے تکبیر تحریمہ سرن کہنے کی اور جو جو اذکار با آواز بلند کرنا ثابت ہیں وہ اس سے مستثنا ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ ہمارا طرز استدلال طرز استمباد بھی سمجھ چکے ہوں گے اور ہمارے موقف کی حقانیت کو بھی جان چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ فرما رہے تھے کہ ٹائم میرا بھی ختم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بات کو آگے مزید چلائیں گے اور اگر آپ ہمیں کچھ مزید وقت دینا چاہیں گے تو حاضر ہیں ہم انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور مستفید ہونا پسند کریں گے تشریف لائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا معیار کے حوالے سے آپ نے فرمایا وہ آیت قرآن آپ نے پیش کی تو اس میں آپ نے اصول واضح کیا ان جا اکم فاسکن اگر فاسق آئے دوسرا بے نابا ان خبر لے کر تو اس میں پھر آپ نے یہ کوئی معلل اور شاز کی کوئی بات کی تھی تو یہ معلل اور شاذ کیا چیز ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے اس سوال سے یہ آسکار ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ باقی باتیں سمجھ چکے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو ٹیکسٹ میں لکھ کے بتا دیجئے تاکہ میں اس اگلے موضوع کو شروع کروں معلل اور شاز والے کو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پہلے وہ پہلا مسئلہ حل کریں گے معلل اور شاز کی طرف بعد میں آئیں گے انشاءاللہ اگر وہ کلیئر ہے تو انشاءاللہ ابھی معلل اور شاز آپ کو بتاتے ہیں کہ معلل اور شاز کیا ہوتا ہے ہاں جی فیل بھائی ٹیکسٹ میں لکھ کے بتا دیجئے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں چلو ٹھیک ہے مائک لے لیں آ جائیں السلام علیکم دیکھیں جی پیچھے حجیت کے صحابہ والی بات بھی ادھوری ہے ابھی تک اس کا بھی ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ صحابہ شریعت اور دین اور اصول کے اندر حجت ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جی اور دوسری بات جو باقی مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ باتیں ابھی سمجھنے اور سمجھانے کے عمل میں ہیں کسی بات کو لینا قبول کرنا نہ لینا نہ قبول کرنا تو فیصلہ ظاہر کسی وقت پہ اور آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے ساتھ ساتھ فیصلے یا بات کو منوانا جو کوئی بھی میرے خیال سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو آپ ایک تو حجیت صحابہ والی بات جب تک باقی ہے پھر مول الشاز کو بھی آپ نے آگے پھینک دیا تو اگر سیاست اس کی وضاحت بھی کرتے چلے جائیں تو تاکہ میرا شر صدر ہو جائے گا کہ واقعی معاملہ چلنے والا ہے جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقوال صحابہ کی حجیت کو آپ نے چونکہ اجماع کے اندر داخل فرما دیا تھا بقول خود آپ نے اجماع کے اندر داخل فرما دیا تھا اور اجماع کو آپ نے کیا کیا ہے کتاب و سنت کا ذیلی ماخذ کہا ہے یعنی کہ اصل اجماع کے اندر بھی کتاب و سنت ہیں یہ آپ کے الفاظ تھے تو جب اجماع کا پورا لفظ کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے تابع ہے تو پھر اقوال صحابہ بھی اپنے آپ کتاب و سنت کے تابع ہو گئے یعنی کہ صحابہ کرام کے وہ اقوال جو کتاب و سنت کے تابع ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے خود ہی اقوال صحابہ کو اجماع میں داخل کیا تھا تو اجماع کو آپ نے کتاب و سنت کے تابع کر دیا اور ہم اس پر ہی راضی ہو گئے لہذا اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں کی تو امید ہے کہ ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے خود ہی اس کو اجماع کے اندر داخل کیا تھا اقوال صحابہ کو اقوال صحابہ کی حجیت کی دلیل دینے کے لیے تو اجماع کے بارے میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے جو فیصلہ اجماع کے بارے میں وہی اقوال صحابہ کے بارے میں اپنے آپ ہو گیا ٹھیک ہے اور ہاں دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں میں عرض کرتا چلوں کہ معلل اور شاز والی بات کو میں آگے پھینک رہا ہوں اس کے آگے پھینکنے کا یہ سبب نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ پہلے مان جائیں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں یعنی کہ جو آپ نے صرف پوچھنا تھا ہم سے طرز استدلال طرز استعمال آپ کا کیا ہے وہ ایک آیت سے میں نے اصول حدیث کے قبول اور رد کا جو مسئلہ ہے اس کو ثابت کیا ہے ایک آیت سے آپ کے پیش کردہ سوال کا جواب دیا ہے استخراج کر کے ٹھیک ہے میں صرف یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ یعنی کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ہم کیسے کرتے اس کے ساتھ آپ متفق ہیں یا نہیں متفق اس سے صرف نظر اس سے صرف نظر کہ آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں وہ اتفاق والی تو بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ دوسرے کے اوپر بات ٹھونسی نہیں جاتی اور دوسرا یعنی کہ بات کو اتنی جلدی مانتا نہیں ہے یا منوانا نہیں چاہیے یہ بات باتیں آپ کی بالکل بجا ہیں اور یہ اچھے اخلاق کے بھی خلاف ہیں اگر خواہ مخواہ زبردستی کی جائے اس کو ہم یقیناً مانتے میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ مان گئے ہو کہ نہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وہ پتہ چل گیا نا ہمارے استدلال اور استخراج کے طریقے کا بس صرف میں نے یہ پوچھا تھا تو کہ ہمارا استخراج اور استعمال کا طریقہ کار کیا ہے تو امید ہے کہ وہ آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے ہاں مائک پہ آ کے بتانا چاہتے ہیں تو مائک پہ آ کے بتا دیں کیونکہ چاول کا کی دیگ میں سے ایک چاول چکھنے سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہمارا طرز استدلال طرز استعمال آپ کو پتا چلا کہ نہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم وہ اگلی بات جو آپ نے پوچھی ہے اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے ہم آپ کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ السلام علیکم اور اسی آیت کے ذیل میں وہ ایک بات تھی میں نے لگیا تو پوچھ لوں دوسرا جو آپ نے اس آیت کے ذیل میں اتصال صنعت کی بات بھی کی تھی طرز استدلال کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے اتصال صنعت کی بات کی تھی یعنی جس خبر کی سند متصل ہو وہ خبر قابل قبول ہے حضرت ایسے ہی ہے اگر تو بات ایسے ہی ہے جی تو پھر اس طرح قرآن و مجید کے حوالے سے پھر آپ اس کو مستند مانتے ہیں یا نہیں کیونکہ قرآن مجید کی بھی میرے خیال سے کوئی سند نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس اگر آپ کے پاس حدیث کی صنعت ہوتی ہے نا فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں چلتے چلتے چلتے بات آپ نے کہا متصل ہے سند قرآن بھی تو آپ ذرا اس کی وضاحت فرم آپ کے پاس ہے لیکن مثال کے طور پر قرآن میں پڑھ رہا ہوں میرے پاس قرآن موجود ہے پیچھے صنعت تو موجود نہیں ہے اب میرے پاس گیا صنعت سے نہیں پہنچا تو میں کیا کروں قرآن کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم آپ سوال پہ سوال داغتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا ہم جواب ساتھ کے ساتھ آپ کو دیتے چلے جائیں گے اور آپ کا یہ جو سوال ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے اس کا جواب میں اسی پچھلی گفتگو کے اندر ہی دے آیا ہوں یعنی کہ اگر تو فتح بیانو اس کی تحقیق کرو اگر اس کے مطابق و موافق اس کی تائید و توثیق کتاب و سنت سے ہوتی ہے تو مان لو نہیں ہوتی تو نہ مانو جب قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں بلا سند مثلا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ سند نہ ہو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کیونکہ آپ کے استاد نے کسی نہ کسی سے پڑھا ان کے استاد نے کسی نہ کسی سے پڑھا ہوگا چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے ٹھیک ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی سند مجھے یاد نہیں ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اکثر بندے ایسے ہیں جن کو کہ اپنے جو قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہے اس کی سند انہیں معلوم نہیں ہے اس کے عدم وجود کا کہنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہاں تو جس کی سند مجہور ہے اس کو محدثین کی اصطلاح میں معلق روایات کہا جاتا ہے تو جب اس کے بارے اس معلق روایت کی تائید ایک متصل سند والی روایت کر دے گی تو وہ قابل قبول ہوگا فتح بینو کے اندر میں اس کو بیان کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اتنے سند کے بارے میں اگر مزید آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی پوچھیے کوئی حرج نہیں ہے آئیں مائک پہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے صنعت کے بارے میں آپ نے محدثین کی کوئی اصطلاح ذکر کی جو میں واضح سن نہیں سکا آپ سے تو آیا کہ کیا یہ اصطلاح جو آپ نے محدثین کی یہاں پر نقل کی اس کے حوالے سے بھی کیا قرآن و حدیث میں کوئی کی ثبوت اصطلاح بھی واقعی قابل اعتماد ہے جی آپ نے بات کی نہیں اتصال سال کی جب تک صنعت نہ ہو اس وقت تک نہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک صنعت ایسی کسی آیت یہ یہ تو جو آپ نے بات کی نا وہ تو قراءت کی صنعت کی ہے تو میں نے پڑھا پڑھا پڑھا خود قرآن مجید لکھا بھی تو گیا نا جی تو قرآن کی جو آیت جہاں مثال کے طور پر میں الحمد للہ رب العالمین یہ قرآن کی آیت ہے اب آپ یہ ثابت کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آیت اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑ جاتا ہے اس صنعت کے ساتھ اگر آپ اس کو ذکر کر دیں اس صنعت تو میں پھر مزید بات آگے چلے کے چلتا ہوں کہ الحمد للہ العالمین یہ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے اس کی آپ صنعت اتصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی صرف آپ صورت فاتحہ کی بات کرتے ہیں ہم الحمد للہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر آیات کی تمام تر صورتوں کی مکمل سند رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں وہ سند بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کا جو دوسرا اشکال تھا کہ قرآن مجید لکھا بھی تو گیا قرآن مجید فرقان حمید لکھا بھی تو گیا ہے تو اگر کوئی لکھا ہوا پڑھ لے کوئی لکھا ہوا پڑھ لے تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں الوجادہ ٹھیک ہے کہ کتاب سے روایت کرنا دوسری بات تیسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ جو آپ اصطلاح ذکر کر رہے ہیں محدثین کی معلق روایات والی اس کے بارے میں کیا قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہے تو جی ہاں اس اصطلاح پر بھی قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہے وہ میں نے عرض کی تھی لیکن شاید آپ بلکہ آپ نے وضاحت کر دی کہ میں اس کو سن نہیں سکا تو میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں اللہ رب العالمی نے فرمایا ہے ان جا کم فاسقم نبا ان فتح کہ اس کی تحقیق کر لو اس کی تحقیق کر لو اب مسئلہ پڑ گیا ہے پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بلا سند بلا سند ایک بات سامنے آ گئی ہے جس کو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کیا گیا ہے اب اس میں احتمال ہے کیونکہ اس کی سند نہیں ہے لہذا اس میں احتمال ہے کہ یہ بات پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے لہذا ہم اس کی تحقیق کریں گے کیا تحقیق کریں گے کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے اسی بات کی تحقیق کریں گے نا تو ثبوت کیسے ہوگا وہی کہ اس اس بات کو بیان کرنے والا کوئی سکا راوی متصل سند کے ساتھ اپنے ہی جیسے سکا راوی سے بیان کر دے اور بات کو مکمل نبی السلاۃ اسلام تک قائل تک پہنچا دے ان جا کم بھی نبا ان فاتح اسی آیت کے اندر ہی یہ اصول موجود ہے ٹھیک ہے تو باقی رہی قرآن مجید فرقان حمید کی سند مکمل تو میں نے صورت الفاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک مکمل قرآن مجید فرقان حمید اپنے شیخ اور استاد حافظ عبد نور نورپوری صاحب حافظ اللہ کے پاس پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تفسیر بھی سیکھی ہے انہوں نے یہ تینوں چیزیں اپنے شیخ حافظ محمد گوندروی صاحب سے انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے انہوں نے شیخ القل سید نذیر حسین محدث الدہلوی سے انہوں نے اپنے استاذ اور شیخ عبد العزیز دہلوی سے انہوں نے اسحاق دہلوی سے انہوں نے ولی اللہ دہلوی سے اب ادھر بھی آگے پھر کئی ایک اس کی اسناد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب موجود ہے اتحاف الاقابر اسناد دفاتر اس کے اندر انہوں نے مکمل قرآن مجید کی اپنے کی سند دی ہوئی ہے اور اس طرح ان کی کتاب موجود ہے اتحاف النبی فیما یا المحدث والفقیح اس کے اندر ان کی اسانید بھی تفصیل ذکر ہے ٹھیک ہے اسی طرح شیخ القل سید نذیر حسین محدثی بھی جو درمیان میں آئے ہیں ان کی اسانید ان کے استاد اور شیخ عابد سندھی کی کتاب حسر الشارد فی اسانیدی محمد عابد کے اندر موجود ہیں ان کے لیے ان کے تلمیز شمس الحق ڈیانوی صاحب نے الوجادہ فی الجادہ کے اندر اسانید جمع کی ہیں اور المکتوب الطیف المحدث شریف کے اندر بھی جمع کی ہیں اس کے اندر یہ ساری اساند موجود ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سبت القزبری کے اندر جو کہ شیخ ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے کزبری نے مکمل طور پہ اسانید نبی اصلاۃ اسلام تک ذکر کی ہیں اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ ساری کی ساری اسانید اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے لیکن میرے خیال میں جہاں سے آگے اسانید معروف ہوتی ہیں وہاں پہ آگے ذکر کرنے کی اس زمانے میں ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اگر ضرورت سمجھتے ہیں تو ابھی نے آپ اشارہ کریں ہم آپ کے اشارہ ابرو کے محتاج ہیں انشاءاللہ ابھی آپ کو پڑھ کے دیتے ہیں بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں بہت سی صورتیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی ہیں جو کہ مسلسلات کے ساتھ ثابت ہیں کہ ایک شیخ نے اپنے تلمیز پر مکمل صورت پڑھی حتیٰ کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پڑھ کے سنائی پوری پوری صورتیں ایسی موجود ہیں شاید آپ کو اس فن کا علم نہیں ہے اس کو کہتے ہیں علم الفہارس والاسبات والمشیخات والمسلسلات والبرامج وغیرہ ٹھیک ہے اس کے اندر مکمل اسانید موجود ہیں اور الحمد مجھے اس علم سے بڑا شغف ہے تو میں اگر آپ کہتے ہیں تو قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا کہتے ہیں تو کسی ایک صورت کی مسلسل والی سند بھی آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ آئیں تشریف لائیں اشارہ کیجئے اور ابھی لیجئے ہم تو بیٹھے ہیں آپ کے انتظار میں <laughs> انشاءاللہ آج آپ کے سوالوں کے سارے جواب دیں گے السلام علیکم میں ایک اور بات جو ذہن میں آ رہی ہے کہ چلے الفاظ تو آپ نے بتا دیے البتہ جو اس پر اعراب موجود ہیں اعراب زبر زیر پیش یہ تو میرے خیال سے نہ تو قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور صحابہ کے دور بہت بعد کے دوروں تک وہ موجود نہیں رہے لیکن اس وقت کسی ایک آدمی نے وہ اعراب لگوائے اور پوری امت ان اعراب پر ہی عمل کر رہی ہے تو ان اعرابوں کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنا اس کے بارے میں کیا تکلیف میں نہیں آتی چیز یا یہ چیز کیا دوسرا آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی وہ تو غالباً غالباً کیا بلکہ فکے حنفی ہی کے مقلد تھے فکے حنفی پہ چلنے والے تھے تو کیا وہ مستند رہے آپ کے نزدیک کیونکہ آپ کے نزدیک فکر پہ عمل کرنے والا تو مشرق ہوتا ہے بلکہ غالباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اس دور کے اندر مطلب کہ کسی ایک کی ہی فکا یا کسی ایک کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے تو آپ اپنی صنعت کے حوالے سے پھر وضاحت فرما دیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو سے متعلق تھے اور آپ کی صنعت میں آپ کے کے ہمارے نہیں آپ کے قول کے مطابق ایک مشرق یا نہ جانے شاہب العزیز کے لیے مولا بھی اسی سلسلے میں آتے ہیں ہاں نذیر کا جو معاملہ ہے وہ پھر موضوع زیر بحث آیا تو بات کر لیں گے اس پہ بھی ان کی حقیقت یا حقائق کیا ہیں لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ جن شاخرہ رحمۃ اللہ اس کے پیچھے بھی آپ جائیں گے ان کے بھی شیخ مشاہد ہیں سارے تقریب شخصی کے اندر چل رہے تھے اور آپ کے مذہب اور قول کے مطابق وہ مشرق بن جاتے ہیں لہٰذا پھر آپ کی صنعت میں تو شبہ آ گیا نا کہ صنعت میں مشرق آ تو کیا صنعت سے پھر بھی قابل رہتی ہے کیا ایک بات اور دوسرا جو اعراب موجود ہے پر پوری امت کے ان اعراب کے ساتھ اس پر عمل کر رہی ہے اور اس پر چل رہی ہے تو آیا کہ اس بارے میں تقلید ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی اور لگانے والا بھی حجائب یوسف ہے جس کو لوگ ظالمی امت اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں تو کردار بھی غالباً اس کا مجروح ہے اگر اس وال کو دیکھا جائے پھر تو یہ اعراب لگانا اس کا مستند نہ رہا تو یہ ان باتوں کے بارے میں اب کیا وضاحت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ما آدم اشانہ میرے محترم بھائی آپ نے بہت گری ہوئی بات کہہ دی ہے واللہ میں آپ سے اس طرح کی بات کی امید نہیں کرتا تھا کہ قرآن مجید کے اعراب موجود نہیں تھے واللہ ایسی بات کی کم از کم آپ سے توقع نہیں تھی مجھے سن لیجئے اس بات کی پہلے وضاحت اس بات کی وضاحت پہلے سن لیجئے کہ اچھا ہاں جی کیا قرآن مجید اعراب کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے سوال سمجھ رہے ہیں میرا کیا قرآن مجید اعراب کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے صرف قرآن ہی نہیں دنیا کی کسی بھی لغت کا دنیا کی کسی بھی لغت کا کوئی ایک لفظ پھر میرا دعویٰ سن لیں دنیا کی کسی بھی لغت کا کوئی ایک لفظ کیا وہ پڑھا جا سکتا ہے بغیر اعراب کے لفظ لکھا جائے گا اس کے اوپر آپ اعراب لگائیں نہ لگائیں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ اعراب لگا دیں گے تو کیا اعراب لگنے سے پہلے اعراب موجود نہیں تھا اس پر اعراب تھا ظاہر نہیں تھا آپ نے اس کو ظاہر کیا ہے آپ کا یہ کہنا کہ اعراب تو تھے ہی نہیں یہ تو بہت عجیب بات لگی ہی مجھے بڑی عجیب لگی میں کہتا ہوں آپ اردو میں بات کر رہے ہیں نا اردو کا کوئی ایک لفظ پڑھ کے دکھائیں عربی تو پھر عربی ہے وہ تو ام اللغات ہے کوئی ایک لفظ آپ بولیں بغیر اعراب کے جس پر نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو نہ جدم ہو نہ شاد مد ہو نہیں افیقہ انفی پر ہم انشاءاللہ آج سوال نہیں کریں گے آج صرف سوالوں کے جواب دیں گے ٹھیک ہے تو کوئی ایک لفظ کوئی ایک لفظ صرف آپ ہاں یا نہ میں لکھیں ٹھیک ہے میں آپ کو ٹیکسٹ میں جواب دیتا رہا ہوں نا آپ المان توفیل صاحب آپ یہ ٹیکسٹ میں لکھیں کہ دنیا کی کسی بھی لغت کا کوئی ایک حرف بغیر اعراب کے پڑھا جا سکتا ہے بتا دینا جلدی سے تاکہ بات آگے بڑھائیں اگر ایسا نہیں ہے فعلم تفالو تفالو فتح النا التی وقود اور باقی جو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ مقلد تھے شاہ ولی اللہ محدث دیر بھی شاید آپ نے ان کی کتاب عقد الجید نہیں پڑھی ٹھیک ہے جو اشتہاد و تقلید کی معرفت میں ہے انہوں نے تقلید سے توبہ طائب ہونے کے بعد جو کتاب لکھی ہے وہ شاید آپ کی نظروں سے نہیں گزری اللہ محدث جب احادیث کا علم حاصل کر کے آئے ہیں اس کے بعد وہ تقلید سے یکسر طائب ہو گئے جس کو تقلید شخصی کہا جاتا ہے اور یہ بات یاد رہے پھر سن لیں کہ تقلید کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی اس کا پہلے ہم کریں گے تعین پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس تقلید کو ہم ناجائز کہتے ہیں ہم اس تقلید کو نجائز کہتے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہا ہے آپ کا تقریر ترمدی والا کہ حق اور انصاف وہی ہے جو شافی کا موقف ہے کیونکہ حدیث کے مطابق ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں لہذا ہم نے اپنے امام کی بات ماننی ہے ہم پہ تقلید واجب ہے ہم اس کو تقلید کہتے ہیں اور اس کو کفر کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے موجود ہونے کے باوجود مان رہا ہے کہ درست بات وہ ہے لیکن مقلد ہونے کی بنا پر وہ قرآن کی حدیث کی نہیں مانتا اپنے امام کی مانتا ہے ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں اور باقی رہی یہ بات کہ کسی کی بات کو تسلیم کر لینا بھائی کسی کی بات کو تسلیم کر لینا وہ تو ہم پہلے طے کرائے ہیں اصولوں کے اندر اللہ کے بندے کیا ہو گیا آپ کو اصولوں کے اندر یہ بات طے کر چکے ہیں کہ اجماع اور قیاس کیا ہے قرآن اور حدیث کے تابع ہے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن چلو اجماع اور قیاس کو تو ماننے لگے تو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا ہم قرآن اور حدیث کے تابع سب کچھ مانتے ہیں آپ اگر کوئی بات کریں گے قرآن اور حدیث کے تابع ہوگی تو وہ بھی مانیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کسی کی بات ہوگی چاہے آپ کی ہو چاہے امام ابو حنیفہ کی ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے ہم اس کی طرح تقریر ترمدی والے کی طرح نہیں کہیں گے کہ حق اور انصاف تو یہی ہے لیکن چونکہ میں مقلد ہوں لہٰذا میں نے نہیں ماننی ٹھیک ہے آپ کی باری بھی آ جاتی ہے صبر کر لیں علیمان بھائی ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا آپ دنیا کائنات کی کسی ایک لغت کا کوئی ایک لفظ بغیر راب کے پڑھ سکتے ہیں آپ کہہ رہے نا نہیں آئے گا ان کو کہہ دیجیے وہ ٹیکسٹ ہی پوچھ رہا ہوں کہ ٹیکسٹ میں لکھ دیں بڑی عجیب بات ہے آپ آگے سے آگے آگے آگے سے ایک مسئلے پہ آپ کو جواب نہیں سوچتا آگے اس پہ نہیں جواب سوچتا آگے اس پہ نہیں جواب سوچتا آگے آپ چلتے جا رہے ہم نے آپ کو کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے لیکن جب آپ نے وہ علمی میدان سے ہٹ کر انتہائی گرا ہوا سوال کیا جاہلانہ مجھے بہرحال وہ بڑا عجیب لگا واللہ آپ پہ حیرانی ہوئی اور حیرت ہوئی اور مجھے میں بار بار کر رہا ہوں یکسر مجھے امید نہیں تھی قطعا امید نہیں تھی کہ اس قسم کا سوال آپ کریں گے آپ نے پہلے وہ سوال کی ہے نا حدیث کو پرکھنے کا طریقہ ہے اور مختلف تقبیر تحریمہ سرن کہے گا اس کا اس کی دلیل وہ آپ کے علمی سوال تھے الحمدللہ میں نے وہ علمی سوال کے علمی انداز میں جواب دیے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ اسپینش انگلش کی بات کر رہے ہیں اللہ کے بدو میں نے تو اطلاق دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی لغت ہو کسی بھی لغت کا ایک بھی لفظ بغیر کے نہیں ہوتا اس میں کہیں آپ کو زبر پڑھنی پڑے گی کہیں زیر پڑھنا پڑے گی کہیں پیش پڑھنا پڑے گی کہیں جزم پڑھنا پڑے گی آپ کو کہیں آپ کو وہ حرف مشدد پڑھنا پڑے گا اس کے بغیر تو بات ہی نہیں چلتی آپ دیکھیں آپ اردو پڑھتے ہیں نا کبھی آپ نے اردو پہ عراب لگائے کبھی نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اردو ادب کے پیپر کے اندر <laughs> اردو ادب کے پیپر کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ان لفظوں پر اعراب لگائیں او حجاج بن یوسف تو حجاج بن یوسف ہے مسلمان ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا فاسق فاجر ضرور تھا وہ ہمارا دین ایمان تو کیا ہے کہ اگر شیطان آ کے ایک بات کہتا ہے اور اس کی تصدیق کتاب و سنت کے اندر موجود ہے تو ہم اس کو مانیں گے حجاج نے جو اعراب لگائے ہیں وہ کتاب و سنت کے اندر پہلے سے موجود ہیں اللہ نے جبرائیل کو سکھائے جبرائیل نے نبی کو سکھائے نبی نے صحابہ کو سکھائے تواتر کے ساتھ امت میں موجود ہوئے اور حجاج نے کیا کیا کہ ان کو بس لگا دیا پہلے سے لگے ہوئے ہیں موجود ہیں لفظوں میں موجود نہیں ہیں وہ الفاظ میں وہ اعراب لکھ دیے اس نے صرف لکھے ہیں صرف لکھے ہیں مولانا صرف اس نے الفاظ اعراب لکھے ہیں موجود پہلے سے تھے فرق سمجھے بات کو اچھا جی ٹائم ہو گیا صحیح ہے کر دے پھر ہاں جی آج اب کسی نے مائک پہ آنا ہے وہ تو میرے خیال میں جواب دینے سے قاصر ہیں ٹیکسٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ مائک دیں گے میں کہتا ہوں ٹیکسٹ میں یہ لکھ دیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں یعنی یس اور نو صرف آپ نے تین تین لفظ لکھے ہیں میں صرف دو حرف مانگ رہا ہوں یس اور نو لکھ دیں ٹیکسٹ میں تاکہ ہم مائک آپ کے حوالے کریں آپ سے نہیں جن سے پوچھا ان کو جواب دے دینے دیں بڑا عجیب سا واللہ بڑا یہ تو جاہل قسم کے لوگ اس طرح کا سوال کیا کرتے تھے ایک پڑھے لکھے آدمی سے اس بات کی توقع نہ تھی مجھے اور باقی شاہ ولی اللہ پر چلو آپ ہم سے بحث کر لیں گے جھگڑا کر لیں گے تو ہم شاہ ولی اللہ سے پہلے ہی ڈی ٹریک ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ایسے وہ ہم ادھر سے حافظ عبد آبادی سے پرلی طرف کو بڑھ جائیں گے شاہ ولی اللہ اپنا امام شوقانی کی طرف <laughs> اس سند کو یہ کہ اتنی آسان عید ہے اللہ کے بدے آپ کو کیا پتا اور اللہ کا فضل ہے کہ قرآن مجید میں اور نبی علیہ رسلام کی احادیث میں لگ بھگ سو کے قریب میرے مشائق ہیں اور سارے مسند ہیں تمام کے تمام تر مشائق مسندین کبار کی بار کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صحیح ترین سند کے ساتھ واسطہ ہے وہ صرف اور صرف اٹھارہ آدمیوں کا ہے صحیح ترین سند ایک وہ جھوٹی سند پیش کرتے ہیں نا وہ بابا یوسف الحروی والی وہ تو مجھول قسم کے راویوں سے بری پڑی ہے شاز بخت الفرغانی اور بابا یوسف الحروی المعمر بے سہ سات سالہ اسے بناتے ہیں اپنے چودہ پندرہ واسطے سولہ واسطے بناتے ہیں تو اگر میں اس سند کا اعتبار کروں تو میرے تو صرف گیارہ واسطے باقی رہ جاتے ہیں لیکن چونکہ وہ سند ہی ضعیف ہے لہٰذا ہم اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے صحیح سند کے ساتھ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کل واسطے احادیث کے اٹھارہ ہیں اور یہ اس وقت غایت العلوب دنیا کا سب سے بڑا علوب ہے سوائے دو مشائق کے کہ ان کے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ستارہ واسطے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ نے ہمیں اگر علم حدیث دیا ہے تو انشاءاللہ محدثین کی طرز پہ ہم اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن سے نبی کے فرمان سے ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کر کے دیتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا نام اشتہاد کرتے ہیں اپنی طرف سے مسئلے گڑنے کا نام اشتہاد نہیں ہے اشتہاد نام ہے قرآن و حدیث مسائل کو نکالنے کا تلاش کرنے کا نام ہے لوگوں نے اشتہاد کسی اور چیز کو سمجھا ہوا ہے ہاں جی اگر نہیں جواب آتا تو چلو پھر میں مائک ریلیز کرتا ہوں پھر اب نہیں جواب دیتے تو آئیں کسی اور بھائی نے کوئی بات کرنی ہے تو ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ لگتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی مان بھائی اب تو میرے خیال میں ہمیں بات کر لینی چاہیے اور اب تو آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی دل جلے بیٹھے ہوئے ہیں دل جلا کے اپنی نیند کو تباہ کر کے آپ کی باتیں سن رہے ہیں تو یار ہمارے بھی تو سن لیں تو کم از کم آپ کو کم از کم اگر مبالغہ نہ کیے رہے کم از کم پچاس سوالوں کا جواب تو دے دیا ہے اور یہ لیں یہ آپ کے شاگرد کا ٹیکس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پلیز یار دیکھیں میری بھی سنیں مجھے ٹیکس کریں پہلے میری بھی تو سنیں میں آگے کہہ رہا ہوں سنیں میری پی ایم نہ کرے یہ دیکھیں جو آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے ہمارے لیے آپ کا ٹیکس پیش کیا جنہوں نے آپ کو آگے کیا یہ ان کی آئی ڈی تھی دیوبندی تین سو تیرہ علی مان is my teacher that's why I love him for مناظرہ میں نے ان کو کہا جزاک اللہ خیر آپ مناظری کے لیے تشریف لائے ہیں اور آپ میرے خیال میں کچھ شاگردی فرما رہے ہیں بھائی جان کو آپ نے کم از کم پچاس سوال کیے ہیں اگر آپ کہتے تو میں ان کو گنواتا جاتا ہوں آپ نے تہارت کے مسائل پوچھے آپ نے تہارت کے مسائل کے بعد دیگر مسائل پوچھے نماز کے ابتدا میں امام کے تقویر آہستہ کرنے کا پوچھا آپ نے حدیث کے استعمال قرآن مجید سے ہونے کا پوچھا اصول حدیث کے استعمال قرآن مجید سے ہونے کا پوچھا آپ نے جو اللہ کا بھلا کرے معلل حدیث کے بارے میں پوچھا پھر آپ نے انجاقم فاسکم بنابا ان فتح ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ پوچھا پھر آپ چلتے چلتے قرآن حدیث کے عراب کی بات پہ آگے پھر آپ تکلیف کی بات پہ آگے یار کوئی انصاف کی بات کرو تو ہم سے بھی کو پوچھ لینے دو کیا خیال ہے کیا حال ہے ایمان بھائی کو پیار کے ساتھ آپ بڑے ہم نے تو آپ کو کھلے دل سے ٹائم دیتے رہے آپ پوچھتے رہے وضاحت ہوتی رہی ایک ایک اصول کی وضاحت سراہت تقریب کا سہارا لیا گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار دیکھیں اس طرح کریں کہ آپ ماشاء اللہ بڑی پیار اور اخلاص کے ساتھ آپ باتیں کر رہے تھے تو آخر میں تھوڑا سا اس طرح کا ٹیکسٹ آپ کا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ تکلیف کا سہارا لیا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کو فارسی کو مرابا ان سے جو اصول بتائے گیا اس میں کیا تکلیف تھی پھر آپ نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہا آپ کو اس کے بارے میں بڑے پیار سے سمجھایا کہ ان کی کتاب آپ کو پڑھ لیتے تو انہوں نے تکلیف سے تو توبہ ہونے کے بارے میں لکھا اور تکلیف کون سی کفر ہے اس کے بارے میں ہاں آپ کو بتا دی اب آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک بات پوچھ لیں آپ نے اتنی باتیں پوچھی اتنی باتیں پوچھی آپ مائک پہ تشریف لاتے تھے آپ سوال کرتے تھے اور آپ نے فرمایا میں آدھے گھنٹے کے لیے آؤ ہم دو تین گھنٹے سے آپ کو سن رہے ہیں کوئی یار ہمیں بھی تو کوئی بات کر لینے دے ہمیں بھی تو کوئی مسئلہ پوچھ لینے دے آپ کون سی بات تکلیف کے بغیر کرتے ہیں یہ ہمیں بتا دیں پھر کیا خیال ہے یہ ایک مائنڈ ہٹیک صاحب ایک کوشچن کر رہے ہیں آپ ان کا جواب دینے کے بھائی جان کیا خیال ہے چلیں یہ حرف اول صاحب آپ کے لیے ایک منٹ کے لیے مائک فری ہے وہ کیا نا جی حرف اول بھائی پہلے آ جائیں پھر اس کے بعد ہم دو آپ سے چیزیں پوچھ لیں گے جی اب ایک تو باتیں ہمیں بھی ایمان بھائی پوچھ لینے دیں یار اتنا ہمارا روم ہے آپ ہمارے مہمان ہیں ہم نے آپ کو کھلی عزت دی ہے ہم نے آپ کو اور کچھ نہیں کیا ہے ہم نے جناب علی پیار سے آپ سے ہاں جی آ جائیں جناب علی کو اب ہمیں بھی کر لینے دے بات السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھی سی بات ہے جی بندہ میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں دین کا طالب بھی لوں لیکن مجھے تو یہ لگا کہ شاید انہوں نے قرآن کا پہلا جو سپارہ ہوتا ہے نا اسے ہی نہیں پڑھا اگر پڑھا ہے تو آنکھیں بند کر کے پڑھا ہے بندہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی جاننے والا دین کا ہونا تو اسے اتنا سمجھ آ جاتا ہے میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم آواز آ رہی ہے تو بتا دیں ہاں جی قرآن پاک کا جو پہلا پارا ہے وہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں ہدایت کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس طرح کے سوال کرنا اور اس طرح کی در اندازی کرنا اس سے باز رہیں بنی نے نیکے پھٹکنے کا یا ان کے گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب بھی یہ تھا کہ وہ اس طرح کا کام کرتے تھے جو ہمارے یہ علیمان ایمان کا نام رکھ کے کر رہے ہیں انہوں تو شرم آنی چاہیے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یا کس طرح کا ان کا انداز ہے بات سمجھنے والے ان کا یہ انداز نہیں ہوتا ایسا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حرف اول بھائی ایسی بات کہ ان کو شرم آنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنی چاہیے تو اس طرح کی باتیں میرے خیال میں ابھی نہ کریں ٹھیک ہے انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی گندی زبان استعمال نہیں کی ہے ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں جو آپ نے پوچھنا ہے وہ پوچھیں اور اس طرح کے کلمات استعمال کرنے سے گریز فرمائیں جزاکم اللہ خیر امید ہے کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ اگر کر بھی لیں گے تو سانو کی <laughs> السلام علیکم باقی افراد کے جذبات اپنی جگہ ہے جس کو جتنی تو جو سمجھ ہوگی وہ اسی کے مطابق ہی بات کرتا ہے تو حضرت آپ نے میرا سوال سمجھا نہیں اور میں نے دو تین دفعہ مائک کا مطالبہ کیا اور آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی اعراب نہ ہونے کی مثال اور یہ بات تو آپ نے اپنی طرف سے نکالی میرا عرض کرنے کا سوال کرنے کا جو مقصد میں سوال کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں اعراب موجود موجود لفظ وجود سے ہے یعنی اعراب کا وجود اس اعتبار سے کہ وہ دکھائی دے رہے ہیں سامنے اس طرح اس وقت نہیں تھے بعد میں حجاج نے اگر زبر لگائی تو اس کی دلیل زیر لگائی تو اس کی دلیل پیش لگائی تو اس کی دلیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمد دو کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس الحمدہ کیوں نہیں ہے الحمدی کیوں نہیں ہے للہ ہی ہی کیوں ہے للہ ہا کیوں نہیں ہو سکتا تو میں مطلب میرا یہ تھا سوال کرنے کا کہ جو اعراب ہیں زبر ہے تو کیوں زیر ہے تو کیوں تحقیق ہے نہیں تحقیق کے میدان میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت تحقیق تو ہر چیز کی تحقیق مانگتی ہے پھر اگر یہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر آتے ہی وہی باتیں کرنا شروع کر دی علیمان بھائی بڑے عجیب آدمی ہیں آپ بھی اللہ بڑی حیرانی ہو رہی ہے مجھے اب پھر اب پہلے سے بھی زیادہ حیرانی ہونے لگی ہے اب آپ نے کہا کہ الحمدو دال پر پیش کیوں الحمدو علی پر زبر کیوں ہا پر زبر کیوں ٹھیک ہے اس طرح کا یعنی کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیوں لگائے ہیں تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے اور یہ قرآن تواتر کے ساتھ امت کے اندر موجود ہے اور میں اسی قرآن کی آپ کو سند پیش کر رہا ہوں حجاج نے اگر جو کام کیا ہے تو میرے پاس بھی اس کی سند موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح پڑھایا ہے یہ بات تو میں بہت واضح کر چکا ہوں پہلے بھی اور سات کی راتیں ساتوں کی ساتوں ثابت ہیں انہوں نے ایک کی رات کے بارے میں حفظ ان عاصم جو ہے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے جس کی رات پر لوگوں کو جمع کیا تھا تو اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو قرآن جہاں پر پیش ہے حجاج بن یوسف نے لگائی ہے پیش حجاج بن یوسف نے زبر لگائی ہے زیر لگائی ہے وہ کیوں لگائی ہے اس کی دلیل انہوں نے مانگی ہے نا تو دلیل میں نے عرض کی ہے کہ میرے محترم دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی علا والسلام نے ایسے ہی پڑھایا ہے ایسے پڑھانے کی کیا دلیل ہے وہ ہم سے سند مانگے ہم سند پڑھتے ہیں انشاءاللہ سناتے ہیں صرف اپنے سے ہی نہیں بلکہ اوپر تک بھی سند لے کے جائیں گے متقدمین کی کتابوں سے بھی اس کی سند ہم آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام نے ان اعراب کے ساتھ پڑھایا ہے تو حجاج بن یوسف نے اس لیے الحمدو کی دال پر زبر لگائی کہ نبی علیہ صلاحت والسلام نے پڑی تھی الحمدو کی دال پر زبر رب العالمین را کے اوپر زبر پڑی لگائی حجاج نے اس لیے لگائی کہ نبی علیہ صلاحت والسلام نے پڑی ہے پیش اس لیے پڑی کہ نبی علیہ السلام نے پڑی ہے اس لیے پیش لگائی زما زما کو پیش کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بڑی واضح سی بات تھی پتا نہیں اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ حیرانی ہونے لگی ہے کہ بڑی عجیب تحقیق کر رہے ہیں آپ کہ ایک بات آپ کو بتا دی جاتی ہے پھر بھی آپ اس کی تحقیق بھی لگے رہتے ہیں اگر آپ تحقیق کریں گے پھر تو آپ مقلد تو نہیں رہیں گے نا کیوں علیمان بھائی اگر آپ تحقیق کریں گے پھر مقلد تو نہیں رہیں گے تقلید کی تعریف ذرا لکھنا آ کے ٹیکسٹ میں علیمان تو فیل صاحب مولانا محترم شیخ ذرا تقلید کی تعریف لکھیے گا تاکہ سب پر آشکار ہو کہ تقلید کسے کہتے ہیں اور آج تو آپ تقلید سے ہاتھ چھوڑے بیٹھے ہیں کیونکہ تحقیق کرنے لگ گئے ہیں تحقیق تو تقلید کی ضد ہے اللہ کے بندو مائک تو مائک بات ہے چلو آپ آئیں اب تقلید کی تعریف کریں ٹھیک ہے آئیں تقلید کی تعریف کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ مقلد بھی ہیں یا آپ غیر مقلد ہو چکے ہیں اگر آپ غیر مقلد ہو گئے پھر تو ویلکم سبحان اللہ ہمیں آپ کی آمد کی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے تقلید کو ٹانگ ماری ہے چھوڑا ہے پہلے آپ آ کے تقلید کی تعریف کر دیں آئیں تقلید کی تعریف کر دیں آئیں مائک پہ آئیں ماشاء اللہ یہ تو بڑا اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ آپ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی تحقیق کرتے ہیں آپ تو ہم سے بھی بڑے غیر مقلد بن جائیں گے آئیں آئیں تشریف لائیں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان بھائی السلام علیکم ممتی بھائی پلیز مائنڈ کیجیے گا آجیز بھائی کو ذرا آنے دیں آجیز بھائی کو ہی آنے دیں پلیز ویٹ رکھیں ذرا دو منٹ کے لیے آجیز بھائی کی بات سننے دیں السلام علیکم اوکے ہے صاحب ابھی آئے ہوئے ہیں ویسے تو شیخ صاحب آپ نے بڑی عجیب غریب بات کر دی آپ ان کو شیخ بھی کیا ہوئے ہے مطالبہ بھی کیا جبکہ مکمل جیل جائے اس لیے تو تکلیف کرتا ہے تو ان کے یہاں جناب یہ نہیں آئے جی جزاک اللہ خیر ان کا آٹھ سال جو ہے نا وہ صرف تقلید کی اسٹڈی ہوتی ہے کہ تقلید کرنی کیسی ہے مجھے آپ کی بات رہتا ہے بڑا حیرانگی شیخ صاحب بارہ یہ جناب ماشاء اللہ سے ہمارے رفیق بھائی نے آپ کو آپ کے سارے سوالوں کو جواب دیے اب آپ نے جواب دے لیے اور آپ پہ لگا کے بیٹھ گئے اب وہی بات ہوئی ہے مولانا صاحب کے پاس شخص گئے لگے مولانا صاحب بیوی کو میں طلاق دی ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ میاں کوئی مٹھائی کا ڈبا لائے ہو جی تھی ٹھیک ہے جی آپ بتائیں آپ کہ آپ نے کس الفاظ میں طلاق دی ہے تو اس نے کہا میں نے کہا طلاق طلاق طلاق کہا ارے میاں جانے گیا یار یہ تو تیل والی طلاق ہے تیل والی تھوڑی ہے تو اگلی دفعہ تم نے طلاق دے تو اس کے ساتھ طلاق دینا تو وہی بات آنی ہوگی جناب آنی تو بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا کہ میرا امن کے وہاں پہ نہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ بڑی سنہرے الفاظ میں بات چیت ہوتی باقی رہا آپ ایم آفا تو مکل لیتے میں نہیں مانتا کہ آپ امام کا آف ہے بلکہ امام بہنیفا میں تو آپ کا قابل کو جو انداز اللہ اور آپ کی کتابیں اکبر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جو کچھ لکھا ہوا تو آپ تو خود ہی مینا بینک تعلیم کو اردو یہ بات تو آپ یہ کہیں کہ ہم مقلد جو دل ہے ہیں تب بات ہو سکتی ہے شیر ابھی تیر بھائی اجاز بھائی آواز جا رہی ہے کچھ بہت نہیں ہے تو ماشاء اللہ سے جیسے رفیق تیر بھائی آج آپ نے جو ہے نا سونے کو سہاگا کر دیا ہے یقیناً ہمیں آج آپ پر فخر ہونے لگا جناب علی کہ ہمارے علم حدیثوں کے اندر بھی ماشاء اللہ سے ایسے مجاہد لوگ ہیں اللہ آپ کو جزائخ میں رفیق تیر بھائی آپ نے بہت ہی ایک اہمی گفتگو کی ان کے ساتھ جی جی جزاک اللہ خیر جی تو شیخ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ میں تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ بین ہوں ڈرگس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ان کے اکادمی کے کرتوت بھی تو ذرا سامنے رکھیں گے آدمی سے پوچھیں کہ چلو جی میاں نماز کا مسئلہ تو یہ عقیدے کے بعد اتنے اپنے اکابرین جن کو آپ نے اپنے حجت اہتمام مانا ہوا ہے ان کے عقیدے میں بات کرے گا اور وہ طلاقہ کتاب میں ان کو کھول کے دکھائے کہ تمہارے کابری نے جواب یعنی وہ تو چھوڑ کر تمہیں مسائل سے تنجیور پر رکھتے وہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس کچھ بکس پڑی ہوئی ہیں لنک بھی بنا کے رکھے ہوئے تو میں چاہیے کہ مولانا اشرف علی تعلیم صاحب کی ارواح اطلاع کتابیں ہو گئی عقائد قید اولیا کتابیں یہ دوسری تیسری کتابیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے آپ کہ آپ نے بادہ اگر شیخ صاحب کی بس میں کہتے ہیں خراب ہوگی کہ بڑی آسانی سے بات کرے تو آرام آرام سے لیکن میں نے تو ویلڈنگ کی مشین اٹھا دی جس کے پیچھے تھی یہ بادنا تھا آج جزاک اللہ خیر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریر کا گند بالکل باہر آ چکا ہے اور ہماری کو دو گھنٹے کی محنت بالکل ابس گئی رائے گاہ گئی ضائع گئی فضول گئی لیکن بہرحال اپنے ہی ساتھیوں کو تسلی تشفی ہو گئی ہے اب کیا کریں جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ اپنی باتیں کر لیں اللہ ہمیں غیر مقلدین کی لانت سے محفوظ فرمائے آمین ابھی اپنے ماں پر لانت کا فتویٰ دے گا اس کا کیا کریں اسلام تھی کا جو اپنے امام کو ایسا کہے لانتی کہے ابو نیفا کو تو ہم کیا کہیں یہ کہیں یہ جو خود بندی تھا اور دیوبندی ہی اپنے اپنے امام کو غیر مقلد کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم ایسی گستاخی نہیں کرتے ہم ایسی گستاحی کرنے والے سے بڑی ذمہ دو گھنٹے دو گھنٹے اس کے سنتے رہے اور جاتے دیکھو شرم آ رہی اس کا ٹیکسٹ پڑھتے اس میں شرم کو شرم نہیں آئی دو گھنٹے تو پوچھتا رہا پوچھتا رہا پوچھتا رہا اب کیا کریں یار اس کا کیا کریں اس کا شرم آئے اس بے شرم کو شرم نہیں جاتے ہوئے کیا کہتے اللہ تعالیٰ سب کو یار آمین ایک دفعہ سب لکھ لو میں کہنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو تقلید کی لانے سے محفوظ فرمائے سب آمین تو لکھنے اللہ تعالیٰ سب کو تقلید کے کفر سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہر ایک کی بات سے بچنے کی توفیق عطا ہے جو یہ کہے کہ قرآن و حدیث کا مسئلہ یہ ہے اور ہم یہ نہیں مانتے ہم دوسرے ہم چونکہ مقلد ہم یہ مانیں گے ہم اس کو لانے سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا سب ایک دفعہ اور کوئی نہ ٹیکس لکھے بس یہی ہم نہیں لکھے باقی اور کوئی ٹیکس ہمیں پتہ بھی چاہیے کون کون سنتے رہے سب یہ لکھے اللہ تعالیٰ ہمیں تقریب کے کفر سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں تقریب کی لانے سے محفوظ فرمائے چلو یار یہ کو حال ہے یار ہمیں کہتا ہے جی غیر مقلد ان کے لانے سے کے امام کو غیر مقلد کہتے ہیں اور اس کو بے شرم کو اتنا نہیں پتا جاہل کے بچے کو کہ اپنے امام کو غیر مقلد کہہ کے اس پہ لانت بھیج رہا ہے اس کو اتنا نہیں پتا استغفر اللہ السلام علیکم